بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیب سیشنز کے اندر اس لیکچر میں جو کہ لیب سیشن کا چوتھا لیکچر ہے میں بات کروں گا ڈیٹا پروفائلنگ کے بارے میں ڈیٹا پروفائلنگ کا کیا مطلب ہے یا ڈیٹا پروفائلنگ کی کیا ضرورت ہے ہم تو بات کر رہے تھے ای ٹی ایل کی ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ جو لیب سیشن 3 تھا اس میں ہم نے ایکسٹریکشن کے بارے میں بات کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دیں اب ہمیں ٹرانسفارمیشن کرنی چاہیے تھی تو یہ ڈیٹا پروفائلنگ کہاں سے آ گئی یہ ایک اچھا سوال ہے ڈیٹا پروفائلنگ کا مطلب یہ ہوا یا یہ ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن کرنے سے پہلے اس پرابلم کی کمپلیکسٹی کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس پرابلم کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹرانسفارمیشن صرف ٹرانسفارمیشن وزٹ چلانے سے نہیں ہو جاتی ٹرانسفارمیشن ایک کافی کمپلیکس ٹاسک ہے جو کہ آئندہ آنے والے لیب سیشنز کے لیکچر میں آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ اس کو دیکھ کے مجھ سے اگری کریں گے لیکن ٹرانسفارمیشن کن کالمس پہ کرنی ہے اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے یا ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن ہے یا کوئی مینی ٹو مینی ٹرانسفارمیشن ہے یا ٹرانسفارمیشن میں صرف کالم کے نام چینج کرنے ہیں یا آرڈرس کو چینج کرنا ہے یا کوئی بزنس رول کو چیک کرنا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے یا ایسی کون سی جو بھی چیزیں کرنی ہیں وہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے پرابلم کی کمپلیکسٹی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور وہ کام ڈیٹا پروفائلنگ سے ہوتا ہے تو ڈیٹا پروفائلنگ کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ our goal is a single view of the entire business single view سے کیا مراد ہے سنگل ویو کے بارے میں کئی دفعہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اگر ہم اس یونیورسٹی والی اگزامپل کو دیکھیں تو جو ہم نے ایکسٹریکشنس کی تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی پچھلے لیکچرز میں وہ ایکسٹریکشنس کرنے کے بعد ہر کیمپس کے دس سال کا جو بیچلرس کا ڈیٹا تھا اور جو ایم ایس کا ڈیٹا تھا وہ ایک سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں آ چکا ہے اور کیمپس کا جو ٹوٹل پکچر ہے وہ کافی حد تک دیکھی جا سکتی ہے کافی حد تک کمپلیٹلی نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جو یونیورسٹی کے جو سینئر ممبرز ہیں یا جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چار کیمپسز ہیں یونیورسٹی کے ان چار کیمپسز کی ایک کلیکٹیو پکچر لی جائے اس وقت جو پکچر آ رہی ہے وہ بظاہر تو ایک کیمپس کے لیے کمپلیٹ ہے لیکن جیسے جیسے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ وہ ایک کیمپس کے لیے بھی کمپلیٹ پکچر نہیں ہے جب وہ کیمپس کے لیے کمپلیٹ پکچر نہیں ہے تو پوری کی پوری یونیورسٹی کی وہ کمپلیٹ پکچر کیسے دے سکتی ہے ازیوم اگر ہم یہ کر لیں کہ ہمارے پاس ایسی کیوریز کے آنسرز ہیں جن سے کیمپس کی کمپلیٹ پکچر تو آتی ہے لیکن عزیز ساتھیوں طلباء طالبات ہمیں تو پوری یونیورسٹی کی کمپلیٹ پکچر چاہیے تو اس میں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں single source and single view مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب تک سارے کا سارا ڈیٹا جو کیمپسز کا ہے یعنی کہ جو سیکول سرور کی ڈیٹا بیسز ہے جب تک ان ساری ڈیٹا بیسز کو ملا کے ایک سنگل سورس آف ٹروتھ نہیں بن جاتا ایک سنگل ڈیٹا بیس نہیں بن جاتی آف کورس جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس وقت تک ایک کمپلیٹ پکچر نہیں آ سکتی جب تک ابھی آپ کے پاس ملٹیپل ڈسپیریٹ ہیٹروجینیس ہیٹروجینیس نہیں ہے اس وقت لیکن ڈفرینٹ ضرور ڈیٹا سورسز ہیں اس لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ پکچرز ہیں جب ان ڈیٹا سورسز کو جوڑ کے ایک سنگل ڈیٹا سورس بنا لیں گے تب ایک سنگل ویو بنے گا اور آپ کو سنگل ویو نظر بھی آئے گا وہ سنگل ویو بنانا یا وہ سنگل سورس بنانا کوئی آسان کام ہے یقیناً آسان کام نہیں ہے اس میں بہت ساری مشکلات ہیں مثال کے طور پہ آل دو آپ کے پاس سیکول سرور میں ڈیٹا بیسز آ چکی ہیں کراچی کیمپس کی لیکن کراچی کیمپس میں ایکسل میں جو کالمز کا آرڈر تھا ازیوم کرتے ہیں کہ کالم سارے وہی ہیں جو کہ اسلام آباد کیمپس کی ایکسس کی ڈیٹا بیس میں بھی تھے لیکن ان کالمس کا آرڈر فرق ان کالمس کے نام بھی فرق ان کالمس کے کانٹینٹس بھی فرق ان کالمز کی ڈیٹا ٹائپ بھی فرق ان کالمس کے جو کانٹینٹس ہیں ان میں جو کنونشن استعمال ہوئی ہے اکراس دا کیمپس وہ بھی فرق اگر آپ ان ٹیبلس کو اٹھا کے کالمس کو جوڑ دیں تو وہ جو کہتے ہیں نا جی it would be mixing apples with oranges یہ ایک لا یعنی سا چکر ہوگا اس لیے کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے ایک کیمپس میں جینڈر کے لیے میل فیمیل استعمال کیا گیا ہے ایم اور ایف یعنی کہ ٹیکس ٹائپ ہے ایک کیمپس میں زیرو ون استعمال کیا گیا ہے بولین ٹائپ ہے ان کالمس کو آپ نہیں جوڑ سکتے پتا چلا کہ سنگل ویو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے so we need data standardization نہ صرف آپ کو ڈیٹا اسٹینڈرڈائزیشن چاہیے بلکہ اس سے پہلے تو آپ کو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن بھی چاہیے ڈیٹا اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں مثال کے طور پہ اگر ہم شہروں کے نام لے رہے ہیں یعنی کہ ایک شہر کے نام کی سپیلنگ ہے فار ایگزامپل یا اس کی ایبریویشن ہے یا چلے ہم ایبریویشن کی بات نہیں کرتے ہم ایک نام کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقے ہیں اسپیلنگ لکھنے کے M U H A double M E D M U H A double M A D M O H A double M E D یا M O H A double M A D ٹھیک ہے ان میں سے کون سا صحیح طریقہ ہے اس میں سے ایک طریقہ ہم نے استعمال کرنا ہے تبھی تو ڈیٹا اسٹینڈائز ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نے ٹرانسفارمیشن بھی تو کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ خاصی کمپلیکس پرابلم ہے اور یہ جو اسٹینڈائزیشن ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کی جا سکتی ہے اور وہ جو اسٹیپس ہیں ان میں سے ایک اسٹیپ ڈیٹا پروفائلنگ کا بھی ہے یعنی کہ پہلے ہم جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کمپلیکسٹی آف دا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں تو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو آپ نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسٹینڈائز کرنی ہیں میں نے آپ کو ایک مثال دی یعنی کہ کالم ٹائپ کے ریفرنس سے کانٹینٹس کے ریفرنس سے تو ہم جن ٹیبلز کو کام کرنے کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیبلز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پروفائلنگ کے لیے یا ان کو اسٹینڈائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے اسی حالت میں اس لیے کہ وہ ٹیبلز اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے تھے وہ ٹیبل اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ جو ڈیٹا ایکسیس کی ڈیٹا بیس میں ہے یا ٹیکسٹ فائل میں یا ایکسل فائل میں ہے اس کو ایک جگہ پہ لا کے رکھا جا سکے وہ اس مقصد کے لیے بنائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ we need some additional columns additional attributes جو ہمیں سپورٹ کریں گے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اور پروفائلنگ کے اندر وہ کیا ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں تو ہم دو کالمس کو اس میں نئے کالمس کو ایڈ کریں گے یعنی کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے اس میں ایک کالم ایڈ کریں گے اس کا نام ہوگا row I D R I D rid یعنی کہ رو آئیڈینٹیفیکیشن اس سے پہلے اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہم لے کے چل رہے تھے اور اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے سامنے آئی تھی اور وہ پرابلم یہ تھی کہ ریپیٹنگ اسٹوڈنٹ آئی ڈیز جو کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی لاہور کیمپس کے بارے میں تو یہ جو رو آئی ڈی ہوگا یہ رو آئی ڈی پرائمری کی ہوگا ان ٹیبلز کے جن کو آپ نے جوڑ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر لے کے جانا ہے اس کا استعمال ایک تو بڑی آبیس ہے کہ ہر ریکارڈ کی ایک یونیک آئی ڈی ہو جائے گی لیکن اس کا دوسرا استعمال میں آپ کو ایک سلائیڈ کے بعد بتاتا ہوں بات کلیئر ہو جائے گی آپ اس کے علاوہ ایک اور نیا کالم ہم نے ایڈ کیا جو ہم نے نیا کالم ایڈ کیا اس کا نام ہے ڈرٹی بٹ کالم یہ پہلے اسٹوڈنٹ ٹیبل میں نہیں کالم تھا اس کالم کا میں آپ کو تھوڑا سا استعمال بتا دوں مختصر طور پہ ہوگا یہ کہ ہم جس وقت ڈیٹا پروفائلنگ کریں گے ہم جب کالمز کے کانٹینٹس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ چیز ازیوم کرنا کہ جی ڈیٹا از کلین یا my data is cleaner than your data this is totally un this is totally unbelievable this is totally unrealistic یہ ایسا نہیں ہوتا ڈیٹا میں بہت کوالٹی ایشوز ہوتے ہیں اور نکلتے بھی آئیں گے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لیب ایکسرسائز میں جو ڈیٹا سیٹ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹا سیٹ خود بنایا گیا ہے اور وہ سمولیٹڈ ڈیٹا سیٹ ہے آپ یقین کریں کہ جو ریئل ڈیٹا سیٹ ہے اگر اس میں جو ڈیٹا کی پرابلمز یا پیکیورٹی سے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے ریئل ڈیٹا سیٹ میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں اور ملیں گی آپ کو تو میں آپ کو بتایا تھا ڈرٹی بٹ کا کیا استعمال ہے ڈرٹی بٹ کا استعمال یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا پروفائلنگ کریں گے اور ہم روز کو دیکھیں گے ان کو چیک کریں گے تو جن روز میں پرابلم ہوگی اس رو کے لیے جو ڈرٹی بٹ ہے اس کو ہم ون کر دیں گے سیٹ کر دیں گے ون ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس رو کی پرابلم فکس نہیں ہو جاتی اس رو کو استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کو استعمال کرنے سے آف کورس آپ کے ٹوٹل جو ریزلٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم ایک نیا ٹیبل بنانے لگے ہیں اس ٹیبل کا نام ایکسیپشن ٹیبل ہے اس کو کئی جگہ میں نے ایرر ٹیبل کا بھی نام دیا ہے اس ٹیبل کا اسٹرکچر exactly اسٹوڈنٹ ٹیبل جیسا ہی ہوگا کریں گے یہ کہ جب اسٹوڈنٹ ٹیبل کی پروفائلنگ ہو رہی ہوگی اس میں جو روز خراب ہوں گی اس کی ڈرٹی بٹ کو ون سیٹ کریں گے اور اس رو کو اٹھا کے ایکسیپشن ٹیبل میں ڈال دیں گے بات سمجھ آئیے آپ کو جو جو رو ہمیں خراب ملے گی اسٹوڈنٹ ٹیبل میں وہ رو کاپی ہوتی جائے گی جا کے ایکسیپشن ٹیبل کے اندر اور اس کی ڈرٹی بٹ سیٹ ہوتی جائے گی پھر ہم ایکسیپشن ٹیبل کی پرابلمس کو فکس کریں گے اور فکس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ٹیبل میں پرابلمس کے جو سلوشن جو ٹھیک ہو چکی ہیں روز اس کو اپڈیٹ کریں گے پھر آگے چلیں گے آپ کو بات سمجھ آئی یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم نے ہاں ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو کہ جو ایکسیپشن ٹیبل ہے اس میں ایک ایڈیشنل کالم بھی ہوگا with reference to the student table وہ جو ایڈیشنل کالم ہے اس کا میں نے ریمارکس نام دیا یا کامنٹس اس میں یہ لکھا جائے گا کہ اس ایکسیپشن ٹیبل میں جو رو آئی ہے اس کے ساتھ کیا پرابلم تھی ہاں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کچھ روز ایسی بھی ہوں گی جس میں ملٹیپل پرابلمس ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ڈیٹ میں ایرر ہوگا کسی اسی ریکارڈ کا ہو سکتا ہے جینڈر میں ایرر ہو تو جو ایکسیپشن ٹیبل کا جو ریمارکس کا کالم ہے اس میں دو دفعہ انٹریز ہوں گی یعنی کہ اس میں ایرر میسج اپینڈ کیا جائے گا اس کے بعد ان میسج کو پارس کر کے آپ فکس کریں گے ایرر کو آپ کو پتہ چلا کہ ٹرانسفارمیشن کوئی آسان کام نہیں ہے اس پہ پورے پورے ٹولز بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں کچھ آپ کو مزید سلائڈز بتاتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن جب ہم نے کرنی ہے ڈیٹا کی تو ہم کیسے پروسیڈ کریں گے اس کے تین سٹیپ ہیں یا آپ یہ سمجھیں کہ جو ڈیٹا کی اسٹینڈائزیشن ہے it's a step wise procedure پہلا اسٹیپ تو ڈیٹا پروفائلنگ ہے وہ ڈیٹا پروفائلنگ میں ہم نے مختلف فیچرس کو دیکھنا ہے مختلف ایٹریبیوٹس کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کی پراپرٹیز کو دیکھنا ہے ہم نے یہ ہم جب کر لیں گے اس کے بعد جن روز میں ایرر ہے وہ ایکسیپشن ٹیبل میں چلی جائیں گی وہاں ان کو کریکٹ کیا جائے گا اور وہ جو کریکٹ کرنے کے بعد ابھی ٹرانسفارمیشن نہیں کیا آپ نے ابھی آپ نے اگر سے میں آپ کو مثال دوں کہ کیا میرا مطلب ہے مثال کے طور پہ جینڈر جو تھی وہ آپ نے تھا یا تھی جو بھی تھی وہ زیرو ون کنونشن چل رہی ہے ٹھیک ہے جی پتہ چلا کہ وہاں پہ کالم میں ایک انٹری ون ون کی آ گئی اب ون ون جو ہے یہ ایرر ہے یہ انٹری چلی جائے گی ایکسیپشن ٹیبل میں وہاں جا کے ڈیپینڈنگ اپان سولوشن کا طریقہ کیا ہے وہ ون ون سے یا ون بن جائے گا یا زیرو بن جائے گا یا بن جائے گی اس کے بعد وہ رو جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگی اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر اس کی ڈرٹی ویٹ دوبارہ زیرو کر دی جائے گی اس کے بعد ٹرانسفارمیشن ہوگی ٹرانسفارمیشن کیا ہم ایز اے پالیسی ڈیسیجن یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ویئر ہاؤس میں جینڈر جو ہے وہ صرف ایم اور ایف سے ریپرزینٹ ہوگی یہ ٹرانسفارمیشن ہے پروفائلنگ کیا آپ نے پھر ایکسیپشن ٹیبل میں لے کے گئے وہاں فکس کیا اور پھر ٹرانسفارم کیا یہ کام اس طرح ختم نہیں ہو جائے گا آپ کہیں گے یہ بات ہی ختم نہیں ہو رہی ختم اس لیے نہیں ہوگا کہ پروفائلنگ ایک دفعہ کریں گے کریکشن ٹرانسفارمیشن کے بعد دوبارہ پروفائلنگ کریں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں گے ریزلٹس چینج ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ایک نئے ٹیبل میں ڈیٹا لوڈ کریں گے اور یہ پروسیس سارے کے سارے کیمپسز کے لیے ریپیٹ کیا جائے گا اور پھر جا کے آپ کے پاس ایک سنگل ویو بنے گا اور جب ایک سنگل ویو بنے گا تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ایک سنگل سورس بھی ہے ڈیٹا پروفائلنگ کا پروسیس کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیٹا پروفائلنگ کے پروسیس میں ہم کالمس کو پک کریں گے کالمس کو پک کرنے کے بعد میں آپ کو ابھی اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا کہ ہم کیا اسٹیٹسٹکس جمع کریں گے یہ وہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں جو ہم نے ڈیموگرافکس میں کیے تھے وہ بڑے ٹریویل قسم کے نمبرس تھے یہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں یہاں پہ ہم اس سے آگے جائیں گے جب میں آپ کو اگلی سلائیڈ دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈیموگرافکس میں اور پروفائلنگ میں کیا فرق ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ ڈیموگرافک اس kind of a subset of profiling but profiling ایک خاصی بڑی چیز ہے تو پروفائلنگ یہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ساری چیزیں اس کے بعد آپ ریزلٹس جنریٹ کریں گے اور فکس کرنے کے بعد دوبارہ سے پروفائلنگ کریں گے تو یہ میں آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی اچھی بات ہے ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں امپورٹنٹ بھی بات ہے یہ اب میں آپ کو ایگزیکٹلی exactly بتاتا ہوں کہ پروفائلنگ میں کن سوالوں کے جواب نکالے جاتے ہیں یا کون سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے جاتے ہیں وہ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں data profiling consist of what پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک کالم کو ہم نے پک کیا اس میں ٹوٹل ویلیوز کتنی ہیں آپ کہیں گے بھائی جتنی روز ہیں اتنی ویلیوز ہوں گی ایسی بات نہیں ہے اس میں مسنگ ویلیوز بھی تو ہو سکتی ہیں اس لیے ٹوٹل ویلیوز ویری کر سکتی ہیں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ٹوٹل یونیک ویلیوز کتنی ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس میں دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ جو یونیک ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی ویلیوز کتنی ہیں جو کہ اس ڈومین سے باہر ہیں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے جو بزنس رولز ہیں کیا ویلیڈیٹ ہوتے ہیں پھر ہم نے اور کیا دیکھنا ہے it's a long list it varies from business to business application to application requirement to requirement تو عزیز طلباء و طالبات اور ساتھیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے پروفائلنگ میں کن سوالوں کے جواب نکالنے ہیں ان سوالوں کے جواب یا یہ جو سوال اٹ سیلف ہے یہ ویری کریں گے ایٹریبیوٹ ٹو ایٹریبیوٹ مثال کے طور پہ جو جینڈر کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے لیے ان کی کمپلیکسٹی اور ان کا جواب کچھ اور ہوگا جو اسٹوڈنٹ نیم کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے لیے ان کا جواب اور کمپلیکسٹی کچھ اور ہوگی میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ڈیٹ ایٹریبیوٹ اس لیے کہ ڈیٹ میں بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کو جینڈر کی مثال دوں جینڈر کا جو ٹائپ تھی وہ ایکسٹریکشن کے وقت وار چار ففٹی فائیو بنا دی گئی تھی بلکہ وار چار ٹو ففٹی فائیو یہ تو بہت بڑا کالم کا سائز ہے جینڈر کو اتنا بڑا کالم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ خود بھی کر کے دیکھیے کہ جب آپ ایک پروفائلنگ کریں گے اس سیٹ کی جو آپ کو دیا ہوا ہے تو جینڈر کی آٹھ ویلیوز نکلیں گی آٹھ ویلیوز جس میں ون زیرو بھی ہے زیرو ون ہے زیرو زیرو ہے اور مزید ویلیوز ہیں آف کورس ان ویلیوز کو فکس کرنا ہے اور ان کو فکس کرنے کا جو طریقہ تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے اس میں ڈرٹی بٹ کو سیٹ کیا جائے گا ایکسیپشن ٹیبل کے اندر جا کے وہاں پہ ریمارکس ایڈ کیے جائیں گے یہ رو وہاں کاپی ہوگی اس کے بعد ہم یہ ڈسائڈ کریں گے کہ ٹرانسفارمیشن میں کیا کرنا ہے اور میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ ٹرانسفارمیشن امپلیمنٹ کیسے کرنی ہے وہ ٹرانسفارمیشن امپلیمنٹ ہوگی ایکسیپشن ٹیبل کے رو کے اندر اور پھر اس رو کو کاپی کیا جائے گا اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر بات سمجھا رہی ہے آپ کو میری اس کے بعد پھر اس اسٹوڈنٹ ٹیبل کے تمام روز کی ٹرانسفارمیشن ہوگی ٹھیک ہے جی تو ٹرانسفارمیشن کے مختلف لیولز ہیں اسی طرح سے ہم میں آپ کو مثال دوں فرسٹ نیم کی فرسٹ نیم جو ہے اس میں کسی کا سے فار ایگزامپل نام ہے محمد احسان منظور خان تو اس میں چار نام آتے ہیں اب نام جو ہے ہم نے رکھنا ہے اس کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور مڈل نیم مختلف ریزنز ہیں اس کی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے اس طرح سے جب ہم اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں کچھ نام ریپیٹنگ ہوں گے ٹھیک ہے جی اور آف کورس کچھ کم سارے نام جو ہیں وہ یونیک ہیں اور وار چار ٹو ففٹی فائیو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نام کو ہم many one to many transformation کریں گے یعنی کہ اس کا ہم نام کا ایسا بنائیں گے first name last name middle name اور اس کو ہم وار چار ٹین رکھ دیں گے اس کا سائز اسی طرح سے ظاہر ہے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو فادرز نیم ہے اس کی بھی ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن ہو اس کے بھی آپ کو حصے الگ کرنے پڑیں گے ہم کریں گے تو یہ ساری چیزیں ڈیٹا پروفائلنگ میں پتہ چلیں گی کہ نام کتنے ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹائپ کیا ہے اور ٹرانسفارمیشن کا کرائٹیریا کیا ہوگا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی یہ کرنے کے بعد میں ایک امپورٹنٹ جو ہے ایٹریبیوٹ اس کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ اس کو فکس نہ کریں اس کی پروفائلنگ ہی نہیں کر سکتے ایک بات بڑی عجیب سی میری بات غور سے سنیے گا میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں جینڈر کے لیے آپ نے کہا یونیک ویلیوز کتنی ہیں کام بڑا آسان تھا لیکن جو ڈیٹ کی پروفائلنگ ہے اس میں ڈیٹ کی ویلیو سے زیادہ اور بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں مثال کے طور پہ کہ ڈیٹ کا فارمیٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ کو ڈیٹ کا فارمیٹ ہی نہیں پتہ ٹھیک ہے یا آپ نے کہا یہ فارمیٹ صحیح ہے تو وہ ٹیکسٹ میں اس کو کیسے میپ کریں گے کیسے کمپیئر کریں گے ٹھیک ہے یا اس میں کوئی بزنس رول چیک کرنا ہے کہ بزنس رول بہت سارے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو رجسٹریشن ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ ایڈمیشن ڈیٹ کے بعد آنی چاہیے آپ ٹیکسٹ کو کیسے کمپیئر کریں گے وہ تو چار ٹو ففٹی فائیو ہے یا ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ڈیٹ میں بہت سارے مسائل ہیں یا اگر کسی نے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تیس فروری ٹھیک ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو وہاں تو ٹیکسٹ ہے وہاں پہ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹ کی پروفائلنگ اس وقت ہوگی جب ڈیٹ کو فکس کریں گے تو میں زیادہ ٹائم ڈیٹ کے اوپر لگاؤں گا آئیے میرے ساتھ تو ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے پروفائلنگ کرتے ہیں لاہور کیمپس میں ڈیٹ کی ڈیٹ جو ہے برتھ ڈیٹ ہے یا ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی جب ہم نے پروفائلنگ کی تو آ, کیا لفظ یا کیا نتیجہ نکلا آپ کہیں گے یار یہ عجیب بندہ بات کرتا ہے ابھی کہا تھا کہ پروفائلنگ نہیں کر سکتے ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے پروفائلنگ کی تو جس چیز کو میں پروفائلنگ کہہ رہا ہوں یہ بڑی سپرفیشل لیول کے ریزلٹس ہیں جو کہ شاید ویسے ہی آپ کو پتہ چل سکتے تھے وہ ریزلٹس کیا ہیں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کالم کا نام کیا ہے اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے varchar two fifty five type تھی there is nothing special about it nullable وہ ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ سیٹ کر دی تھیں ٹرانسفارمیشن کے ٹائم کے اوپر ہاں جو اس کا فارمیٹ ہے وہاں پہ کوئی فارمیٹ نہیں تھا آپ کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ چاہیے ہے اور وہی چاہیے آپ تو ڈیٹ میں پرابلمس کیا ہیں کیا مسائل ہیں ڈیٹ میں کچھ مسائل میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ مسائل اس کے علاوہ بھی ہیں مثال کے طور پہ فارمیٹ کا ایک تو ہے پھر جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ مہینے ایسے ہیں جو کہ اکتیس کے نہیں ہوتے جیسے جون کا مہینہ ہے وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ٹیکس ٹیکس کے ریفرنس ہے جون کے مہینے میں اکتیس دن نہیں ہوتے دسمبر کے مہینے میں اکتیس دن ہوتے ہیں وہاں مسائل مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بزنس رول کی وائلیشنز ہیں تو پتہ ہے چلا کہ ڈیٹ میں بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں ڈیٹ میں اس کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اب میں آپ کو کچھ کیوریز بتاتا ہوں اور کیوریز جو ہیں آپ کو نوٹس میں ہی مل جائیں گی یہ ایسی کیوریز ہیں کہ جس کو ہم چلا کے ان ڈیٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جن ڈیٹس میں پرابلم ہے ٹھیک ہے جی اور وہ جو ڈیٹ میں پرابلم ہے وہ آف کورس ایکسیپشن ٹیبل کے تھرو ہینڈل کیا جائے گا اور وہ کیوری جو ہے وہ آپ کو میں دکھائی چکا ہوں نوٹس میں بھی اویلیبل ہے اس کیوری کے چلنے کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ اب آپ کی اسکرین پہ آ چکا ہے اس کو آپ دیکھ لیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان ویلڈ انٹریز کیا ہیں جو کہ ہے بائیس جیل سیونٹی فائیو اور رجسٹریشن ڈیٹ جو کہ seventh August ninety four and of course اس میں خاص بات کیا ہے اس میں اس میں ایک بہت خاص اور بڑی مشکل سی پرابلم یہاں پہ سامنے آئی ہوئی ہے جس کے کہ شاید آپ uh, ابھی آئیڈینٹیفائی اس کو شاید نہیں کر سکے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پرابلم کیا ہے پہلے تو آپ نے وہ کیوری سمجھ لیں کہ ہمیں ایک خاص فارمیٹ چاہیے یعنی کہ وہ ڈیٹ فارمیٹ جس میں کہ ڈیش ہو بیچ میں مہینے کا نام ہو اور اس کے بعد وہ مہینہ کو پتہ ہے جنوری کے لیے ایبریویشن ایک سیٹ ہے Jan Feb so so forth of course اس کے بعد پھر سال آنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو جن میں پرابلمز ہیں وہ ریکارڈ آپ کے سامنے آئے تھے اس میں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے اس مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کو ریزالو کیسے کرنا ہے دیکھیں ڈیٹا پروفائلنگ سے کچھ مسائل تو بڑے آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا ڈیٹا پروفائلنگ میں اگر آپ کو جینڈر میں کسی شخص کی جینڈر نہیں دیا ہوا جینڈر نہیں ہے جینڈر نہیں پتہ چلتا آپ کو اس میں پتہ کیا چلتا جینڈر نہیں دیا ہوا خانہ خالی ہے اس کا نام اسلم ہے اب آپ کو پتہ ہے جس کا نام اسلم ہے وہ خاتون کوئی نہیں ہو سکتی تو آپ نے جینڈر میل کر دی اسی طرح آپ نے دیکھا کسی کی جینڈر نہیں دی ہوئی نام اس کا کیا ہے جی نام اس کا عائشہ ہے آپ کو پتا ہے جینڈر فیمیل ہے آپ جینڈر فیمیل کر دیا لیکن کسی شخص کی اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں دی ہوئی آپ کسی بھی اندازے سے ڈیٹ آف برتھ نہیں لگا سکتے اس کے لیے صرف ایک حل ہے یعنی کہ ایکچوئل جو اسٹوڈنٹ کا اپلیکیشن فارم ہے اس کو نکالا جائے اور اس کو نکال کے پھر ڈیٹ چیک کی جائے اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ڈیٹ غلط ہے ایک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پہ کہ جی جو ڈیٹ تھی وہ اس میں مہینے کا نام غلط تھا ٹھیک ہے لیکن اور کیسے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی یہاں پہ جیل سیونٹی فور تو جو اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے اس کی جو مہینہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ جیل ہے جے اے ایل اس کا کیا مطلب ہے ایل غلطی سے لکھا گیا کیا وہ جنوری ہو سکتا تھا یا اے غلطی سے لکھا گیا ہے اس کو جولائی ہونا چاہیے تھا دیکھیں یہ مشکل پرابلم ہے اس کے لیے آپ کو جا کے اس کو فارمز کو نکال کے دیکھنا پڑے گا یا اس میں اگر آپ صرف ڈیٹس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ڈیٹس کو آپ مس کر جائیں گے مثال کے طور پہ اگر کسی کی رجسٹریشن ڈیٹ سیونٹی فور ہے ایئر سیونٹی فور ہے اور مہینہ صحیح ہے تو یہ ڈیٹ تو آپ یہ this is an erroneous record غلط ریکارڈ ہے یہ غلط کیوں ہے پچھلے لیکچر کے بارے میں غور کیجئے رجسٹریشن نائنٹی فور سے اسٹارٹ ہوئی ہیں سیشنز نائنٹی فور سے اسٹارٹ ہوئے ہیں بیچز 94 سے آئے ہیں تو اگر ایئر آف رجسٹریشن 74 ہے تو یہ غلط ہے اس کا حل صرف کیا ہے کہ آپ گولڈن کاپی پہ جائیں گولڈن کاپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچوئل رجسٹریشن فارم لیں اور اس کو چیک کریں اور ڈیٹ کو فکس کریں تو آپ کو پتہ چلا کہ ڈیٹ میں بہت سارے مسائل ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا تھا یہ وہ ڈیٹس تھیں جس میں کہ وہ کنونشن غلط استعمال ہوئی ہوئی تھی اسپیلنگ کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اسکرین پہ وہ یہ ہے کہ وہ ایسی ڈیٹس جو کہ اکتیس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں یا اینڈ ہو رہی ہیں اینڈ زیادہ بہتر لفظ ہے اکتیس دسمبر تو ٹھیک ہے لیکن اکتیس جون ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اور بھی مہینوں میں اکتیس نہیں ہو سکتا جیسے ستمبر میں اکتیس دن نہیں ہوتے تیس دن ہوتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں مزید اس کے بارے میں تو یہ آپ دیکھیے آپ یہ سیکنڈ کیوری کی آؤٹ پٹ آپ کی اسکرین کے اوپر آ چکی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری کی ساری ڈیٹس ہیں اس میں کچھ سات ڈیٹس دکھائی ہوئی ہیں اس میں ساری ڈیٹس ان ویلڈ ڈیٹس نہیں ہیں جو بھی ڈیٹ اکتیس سے اسٹارٹ ہوتی ہے اکتیس ستمبر آف کورس ان ویلڈ ہے لیکن اکتیس مارچ ان ویلڈ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ آپ کو سارے بزنس رولس بلڈ کرنے پڑیں گے کیوری کے اندر بزنس رولس بنانے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کیوری رن کریں گے اور ڈیٹس کو نکالتے چلے جائیں گے اب ایک اس میں بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کا جینڈر جو تھی وہ سے ون ون اسٹور ہوئی ہوئی تھی تو آپ گئے جا کے آپ نے ڈرٹی بیٹ کو ون سیٹ کیا جو ایکسیپشن ٹیبل تھا وہاں جا کے رو کو کاپی کیا ٹھیک ہے جی اور ریمارکس کو اپڈیٹ کر دیا اب اگر اسی شخص کی ڈیٹ آف برتھ بھی غلط ہے تو کیا ڈرٹی بیٹ کو آپ زیرو کر دیں گے نہیں کیا ڈرٹی بٹ کو ون ون کر دیں گے نہیں ڈرٹی بیٹ تو ون سیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے ان ملٹیپل انکنسسٹنسیز کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ آپ نے جا کے اس ریکارڈ کے کورسپونڈنگ ایکسیپشن ٹیبل میں جو ریمارکس کا کالم ہے وہاں آپ نے ایک ریمارک اپینڈ کرنا ہے کہ یہ ڈیٹ کی وجہ سے پرابلم آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کالم کو پارس کر کے پرابلم کو فکس کریں گے پھر جب تک ساری پرابلمس فکس نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ بیٹ کو زیرو نہیں کر سکتے تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور میں آپ کو کیوری بھی ایک رن کروں گا یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے یہ وہی ہے جو کہ آپ کو سمولیٹڈ ڈیٹا سیٹ دیا گیا تھا تو آپ ایک نظر اسکرین کو دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ نکالا گیا ہے اس میں کیوری کا سیمپل بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور جس کی row I D three six nine five ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ اکتیس ستمبر ہے جو کہ غلط ہے اور ڈیٹی بٹ پہلے سے ہی سیٹ ہوئی ہوئی ون کسی وجہ سے سیٹ ہوئی بھی ہے تو اب اس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے اس کے میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو اس کا طریقہ جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کیوری ایک اور رن کرنی پڑے گی آپ ایک نظر اسکرین پہ دیکھیں یہ سیکول آپ کے سامنے ہے تو ہم نے اپڈیٹ کی کیوری چلائی ایکسیپشن ٹیبل کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کامنٹس کا کالم تھا وہاں آپ نے ڈیٹ آف برتھ کو اپینڈ کر دیا یہ پلس سائن یہاں پہ کیا ہے یہ پلس ڈیلیمیٹر ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کہ جب آپ اس کالم کو پارس کریں تو پلس کی بیسس پہ آپ کو پتہ چلے کہ نئی چیز یہاں پہ آ رہی ہے تو ساتھی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے یہ کافی اس کو کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے بات یہاں بھی ختم نہیں ہو جاتی بھی بات آگے اور چلتی ہے ساتھیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیٹ کے ساتھ ہم نے کیسے ہینڈلنگ کی ایکسیپشنس کو ہم نے پکڑا اور ایکسیپشنس ٹیبل کو اپ ڈیٹ کیا جو پرابلمس تھیں ملٹیپل پرابلمس اس کے لیے ایکسیپشن ٹیبل کے اندر ملٹیپل دفعہ جو ریمارکس کالم تھا اس میں چیزیں اپینڈ کرنی پڑیں اب بتانا یہ ہے کہ اس وقت ڈیٹ کا جو ڈیٹ آف برتھ کا کالم ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے مطلب یہ کہ اس میں کتنی مسنگ ویلیوز ہیں کتنی یونیک ویلیوز ہیں کتنی ویلیوز میں پرابلم ہے تو یہ اب ایک کیوری رن کر کے یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے جو کہ میں نے نوٹس میں بھی شامل کیا ہوا ہے تو جب ہم اس چیز کو کر لیں گے ڈیٹ آف برتھ کے لیے تو پھر ہم وہ ان ٹرانسفارمیشنس کے بارے میں بتائیں گے کہ ڈیٹ آف برتھ کے کالم پہ کیا ٹرانسفارمیشنس کرنی ہے اور وہ ٹرانسفارمیشنس کیا ہیں مثال کے طور پہ کالم کا نام کیا ہونا چاہیے کالم کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے اور اس طرح کی ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نلیبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جب ہم چیزیں کر چکیں گے ان چیزوں کے کرنے کے بعد پھر ہم رجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے اس کو پروسیس کریں گے اب رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ڈیٹ آف برتھ یا برتھ ڈیٹ میں جو چیز کامن ہے وہ of course date itself ہے تو جو ہم نے پروسیسز اور جو ہم نے کیوریز استعمال کی تھیں برتھ ڈیٹ کے لیے وہی پروسیسز اور وہی کیوریز ہم اب استعمال کریں گے رجسٹریشن ڈیٹ کے لیے بھی رجسٹریشن ڈیٹ کو جب ہم فکس کر لیں گے کہ جی یہ مسئلہ تھا یہ اس طرح سے ہے اور پھر اس کے بعد ہم ٹرانسفارمیشنس آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ رجسٹریشن ڈیٹ پہ کیا ٹرانسفارمیشنس ہم نے کرنی ہے یا اس کا نام کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ایک ایسی پوزیشن میں آئیں گے یا ہم ان کالمس کو ایک ایسی پوزیشن میں لے آئیں گے کہ پھر ہم بزنس رول ویلیڈیشن کر سکیں آپ کو میری بات سمجھ آئی تو یہ میں آپ کو بریفلی میں نے آپ کو اوور ویو دیا ہے جو میں ابھی آپ کو تھوڑا تیزی کے ساتھ میں آپ کو آگے سلائیڈس کے ساتھ گزاروں گا تو ساتھیوں بات ہو رہی تھی ڈیٹ آف برتھ کی سمری تو سمری جو تھی اس میں کچھ یونیک ویلیوز جو بھی ہیں مسنگ ہیں ساری وہ نوٹس میں میں آپ کو دے چکا ہوں اس کے بعد اس میں ہے ٹرانسفارمیشن تو ہم نے ٹرانسفارمیشن کیا کرنی ہے اس کو ہاں یہ نلیبل رکھنا ہے اس کو اس کو نام کیا ہونا چاہیے اینڈ سو آن پھر ہم چلتے ہیں اس کی جو پروفائلنگ کرنی ہے رجسٹریشن ڈیٹ کی آپ دیکھیں جیسے کہ برتھ ڈیٹ میں تھا profiling is rather very trivial بلکہ پروفائلنگ کیا گیا تو ایک طرح سے صرف آپ میٹا ڈیٹا کی ڈسکرپشن ہی ہے اس کے بعد ہم وہ ٹرانسفارمیشنس بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے یہ بھی ایک بڑی ٹریویل سی چیز ہے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں دس از مور انٹرسٹنگ یعنی کہ بزنس رول اب ہم اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ڈیٹس ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ڈیٹس یا کون سی ڈیٹس بالکل صحیح حالت میں ہیں یعنی کہ ان کا فارمیٹ صحیح ہے جس طرح سے ہم نے منتھ کا نام چاہتے تھے اسی طرح سے منتھ کا نام بھی ہے اور مسائل ہیں یا نہیں ہیں وہ ہم الگ الگ جان چکے ہیں ایکسیپشن ٹیبل کو اپ ڈیٹ کر چکے ہیں بزنس رولس کیا ہیں جو میں آپ کو بزنس رولس بتا رہا ہوں یہ بزنس رولس ہی صرف بزنس رولز نہیں ہیں یہ اس کے علاوہ ایون یہ جو ایجوکیشن کی انوائرمنٹ کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں اور بھی بہت سارے بزنس رولس ہو سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈسیزن میکر ڈیٹا کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو بزنس رول کون سے ہیں مثال کے طور پہ اس کانٹیکسٹ میں کچھ تو بڑے آبویس سے بزنس رولز ہیں اور کچھ لاجیکل رولز ہیں تو بزنس رول ایک تو یہ ہے کہ جو رجسٹریشن ہے وہ صرف نئی رجسٹریشن یا ایڈمیشن جو ہے وہ صرف منتھ آف اگست میں ہو سکتا ہے اور وہ ہم کہتے ہیں جی صرف اٹھائیس اگست سے پہلے ہو سکتا ہے آن اور بیفور ٹوینٹی ایٹ اگست جو اسٹوڈنٹس کی ٹرانسفر ہے کیونکہ یہ ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے اس لیے اسٹوڈنٹس کی ٹرانسفر جو ہے وہ جنوری میں بھی ہو سکتی ہے اگست میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایک اور بزنس رول ہے کہ جن اسٹوڈینٹس کا بیچلرز میں ایڈمیشن ہوگا ان کی عمر کم از کم سولہ سال ہونی چاہیے اور جن اسٹوڈینٹس کا ایڈمیشن ماسٹرز میں ہوگا ان کی عمر کم از کم بیس سال ہونی چاہیے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے ریکارڈ کتنے ہیں اور سیکول کیا ہونی چاہیے ان بزنس رولس کو چیک کرنے کے لیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ریکارڈس جن میں پرابلمس تھیں وہ کچھ زیادہ ریکارڈز نہیں تھے اس لیے جو بزنس رولس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے وہ ہم ان ریکارڈس پہ ویلیڈیٹ کریں گے جن ریکارڈس کی ڈرٹی بٹ ون سیٹ نہیں ہوئی بھی یعنی کہ جن کی ڈرٹی بٹ زیرو ہے صرف ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو پہلے ہم چیک کرتے ہیں رجسٹریشن ڈیٹ کو تو رجسٹریشن ڈیٹ میں میں اس وقت وہ اٹھائیس اگست والی کنڈیشن کو اپلائی نہیں کرتا بلکہ میں یہ چیک کرتا ہوں کہ جو ٹرانسفر اور ایڈمیشن کے جو مہینے کی ریکوائرمنٹ تھی اس پہ کتنے ریکارڈز پورے اترتے ہیں تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں میں نے آپ کی سہولت کے لیے وہ سیکول لکھ دی ہے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اگست کے مہینے کو دیکھ رہے ہیں ایڈمیشن اگست میں ہو سکتا ہے جنوری میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اگست میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور ساری کی ساری جو ایڈمیشنز اور ٹرانسفارمیشنز جو ٹرانسفرز ہیں وہ ایز پر بزنس رول ہوئے ہیں یعنی کہ ایسے ریکارڈ نہیں نکلے جو کہ انویلڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ایج کو کہ جو میں نے آپ کو ایج کا رول بتایا تھا وہ رول کیا تھا ایج کا رول یہ تھا کہ بیچلرز میں ایڈمیشن کے لیے ایج کم از کم سولہ سال ہونی چاہیے اور ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے ایج کم از کم بیس سال ہونی چاہیے تو کیوری رن کرتے ہیں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں یہ سیکول آپ کے سامنے ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے کہ ہم ان ریکارڈس کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ڈرٹی بٹ آلریڈی زیرو یعنی کہ کریکٹ ریکارڈس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں تین ریکارڈز ایسے نکلے جن کی کہ ڈرٹی بٹ تو زیرو تھی لیکن بزنس رول وائلیٹ ہو رہا تھا آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم ان ریکارڈس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ صحیح ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ایسے ریکارڈز نکل آئیں جو کہ غلط ہیں نہیں دونوں باتیں میری صحیح ہیں ریکارڈ جن کی ڈرٹی بٹ زیرو تھی یہ وہ ریکارڈز تھے جن کے اوپر بزنس رول کو چیک نہیں کیا گیا تھا جن کی ڈیٹ کے فارمیٹ صحیح تھے جس میں کہ اکتیس ستمبر نہیں تھا جس میں کہ تیس فروری نہیں تھا ٹھیک ہے جی لیکن بزنس رول چیک نہیں کیا اب میں آپ کو وہ ایکچولی دکھاتا ہوں وہ ریزلٹس جو کہ تین ریزلٹس جو کہ غلط نکلے ہیں جس پہ کہ بزنس رول وائلیٹ ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ ہاں اب ہونا یہ چاہیے تھا بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ان کی ڈرٹی بٹ کو ون سیٹ کریں گے اور ایکسیپشن ٹیبل میں انٹری کریں گے تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں تو وہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں اس وقت جس میں کہ یہ ایرر ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایج کا جو بزنس رول وائلیٹ ہوا ہوا ہے آپ یہ دیکھیے کہ date of birth seventy five یعنی کہ ایئر سیونٹی فائیو ہے اور رجسٹریشن ڈیٹ سیونٹی فور ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یعنی کہ برتھ بعد میں ہے رجسٹریشن پہلے ہے یہ نہیں ہو سکتا there is a problem over here ایک اور ریکارڈ ہے جس میں کہ date of birth twelve December ninety four ہے اور جو رجسٹریشن ڈیٹ ہے وہ اس سے پہلے کی ہے تو یہ جو تھے نا یہ جو ریکارڈز جس میں یہ پرابلم آ رہی ہے ان کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ریکارڈس کے ساتھ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی ڈرٹی بیٹ کو ون سیٹ کرنا ہے اور ایکسیپشن ٹیبل میں جا کے جو کامنٹس کا کالم ہے وہاں پہ ہم نے کنونشن بنائی ہے بی آر کولن ایج یعنی کہ بزنس رول کی وائلیشن ہوئی ہے اور وہاں جا کے ہم نے اس کو اپینڈ کر دینا لے جا کے آپ کو میری بات سمجھ آئی ٹھیک ہے جی مزید بتاتا ہوں میں آپ کو اب تھوڑی سی میں بتاتا چلوں آپ کو ڈیٹا پروفائلنگ کرتے ہیں ہم ایجوکیشن یا لاسٹ ڈگری کے ریفرنس سے اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کا کیا سگنیفیکینس ہے تو پہلے تو اس کا یہ دیکھیں کہ ڈیٹا پروفائلنگ سے ہمیں پتہ کیا چلا تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ اسکرین پہ ایک نظر ڈالیے کالم نیم کیا ہے وار چار ٹو ففٹی فائیو ڈیفالٹ تھا نلیبل یس یہ بھی ڈیفالٹ تھا اس میں آف کورس ڈگری ہے یہ ٹیکس ویلیوز ہوں گی مسنگ ویلیو اس میں کوئی نہیں ہے ٹوٹل ویلیوز اس میں فائیو ٹو زیرو ون ہے اوبیسلی چونکہ مسنگ ویلیو کوئی نہیں ہے اس لیے ہر ایک کے ساتھ ریکارڈ اویلیبل ہے اس کی لاسٹ ڈگری کا اور 12 یونیک ویلیوز ہیں یعنی کہ اس میں بارہ ڈگریز کا ریکارڈ ہے بارہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈگریز اب وہ کیوری جس سے کہ اس کا رزلٹس نکل سکتے ہیں اب مزید آگے چل سکتے ہیں وہ کیوریز کیا ہیں میں نے پھر آپ کی سہولت کے لیے سیکول لکھی ہوئی ہے آپ اسکرین پہ دیکھیے ایک نظر اس میں جو 12 یونیک ڈگریز نکلی ہیں وہ آپ کے لیے بھی لکھ دی گئی ہیں مثال کے طور پہ اس میں ایم ایس ہے ایم ایس سی ہے اور اس میں اے لیول ہے اور اے ڈیش لیول ہے یہ کیا بات ہوئی یہ تو ایم ایس سی کے بھی دو طریقے ہیں لکھنے کے اور اے لیول کے بھی دو طریقے ہیں لکھنے کے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں تو یہ ہم جس کا جب بات کریں گے ہم ٹرانسفارمیشن کی کہ اس ان کو کیسے فکس کرنا ہے اور پھر ان کو سینیٹائز کریں گے تو جب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ کو یقیناً بات کلیئر ہو جائے گی تو ساتھیوں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ڈسٹنکٹ ویلیوز کتنی تھیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈسٹنکٹ ویلیوز جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈسٹنکٹ ڈگریز کو کورسپونڈ نہیں کر رہی تھیں بلکہ اس میں ایک ڈگری کو بھی لکھنے کے مختلف طریقے تھے بلکہ یہ صرف ایک کیمپس کے لیے جب ہم باقی کیمپسز کو دیکھیں گے تو یقیناً اس میں اور بھی کریٹیوٹی پتہ چلے گی ہمیں creativity not used in its literal meaning یہ ڈگری کو اور کس کس طرح ایک کو لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو آبیس نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ لاسٹ ڈگری کی جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ ہم ابھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ٹرانسفارمیشن کیسے کرنی ہے اس میں کیا ہوگا اب میں آپ کو ایک ذرا امپورٹنٹ بات بتاؤں اس سے پہلے کہ ہم ادر جو کالمز رہ گئے ہیں جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کی پروفائلنگ کے بارے میں بات کریں آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً اٹھ رہا ہوگا کہ بھئی کسی کا نام لکھا ہوا تھا کہ جی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ محمد احسان منظور خان تو ایک کالم میں یہ نام لکھا ہوا ہے تو اس کو ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپل کالمز بنانے کی کیا ضرورت ہے یا اگر کسی شخص کے فادر نیم جو ہے وہ جو بھی فادر نیم ہے اس کو ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس میں ایک اور بھی ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ میں نے ذکر نہیں کیا وہ ایڈریس کی ہے ایڈریس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ خاصی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور اس میں جو ایشو آتا ہے جو کہ پروفائلنگ میں چونکہ اس کی ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا نام لکھتا ہے یا لکھتی ہے تو اس نام میں فرسٹ نیم ہمیشہ شروع میں لکھا جاتا ہے اور جو فیملی نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں لکھا جاتا ہے اور مڈل نیم جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مڈل میں ہی ہوتا ہے لیکن ایڈریس میں ایسا نہیں ہوتا ایڈریس میں اگر کسی نے ہاؤس نمبر لکھنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤس نمبر لکھے کوئی لوگ ہو سکتا ہے ہاؤس نہ لکھیں صرف نمبر لکھ دیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاؤس کی ایبریویشن چینج کر دیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی اور طریقہ استعمال کریں لیکن ایک بات پکی ہے وہ یہ کہ جو شہر کا نام ہے وہ ایڈریس کے اینڈ میں ہی آئے گا آخر میں ہی آئے گا جس طرح لاسٹ نیم اینڈ میں آتا ہے تو ایڈریس پہ جو ٹرانسفارمیشن ون ٹو مینی آسانی سے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ شہر کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو ایکچوئل سینیریز بتاتا ہوں جہاں پہ اس ڈیٹا کو استعمال کیا جائے گا مثال کے طور پہ یونیورسٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ سبلنگز ہیں مثال کے طور پہ سبلنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے جو کہ بہن بھائی ہیں آپس میں جن کے والدین ایک ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نیڈ بیسس کے اوپر فائنینشیل ایڈ لے رہے ہیں یعنی کہ یونیورسٹی سے پیسے لیتے ہیں قرضے کی صورت میں قرض ہسنا کی صورت میں یا کسی گرانٹ کی شکل میں یا اسکالرشپ کی شکل میں اب اگر ایک شخص کے بچے بہت ذہین ہیں تین بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یونیورسٹی شاید یہ نہ چاہے کہ تینوں نیڈی بچوں کو اسکالرشپ ایک ہی فیملی کے پاس چلی جائیں تین اسکالرشپس بلکہ یونیورسٹی یہ چاہے گی کہ تین اسکالرشپس تین فیملیز کے پاس جائیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سبلنگز ہے اس کے لیے ایک لاجک بنانی پڑے گی لاجک بنانا تو شاید آسان کام ہے لیکن اس کے لیے ڈیٹا کو اس شکل میں رکھنا خاصا مشکل کام ہے یہ کیسے کریں گے وہ لوگ جن کے فادر نیم بھی ایک ہے ٹھیک ہے جی اور جن کا ایڈریس بھی خاصی حد تک ایک جیسا ہے یہ لوگ پرائم کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں سبلنگز ہونے کے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ وہ لوگ جن کا کہ لاسٹ نیم ایک ہے ٹھیک ہے جی جن کے فادر کا بھی لاسٹ نیم وہی ہے جو ان کا لاسٹ نیم ہے اور ان کا جو ایڈریس ہے اس کا جو سٹی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ سے ایک ہی ہے کیا اس کی بیسس پہ آپ سبلنگس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے شاید یقیناً جو آپ چیز کر سکتے ہیں آپ ایسے ریکارڈس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اگر وہ ریکارڈس تھوڑے ہیں تو ان کو شاید مینولی دیکھ کے دیکھا جا سکے کہ وہ لوگ سبلنگز ہیں یا آف کورس اگر ریکارڈ زیادہ ہیں تو اس کے لیے کوئی سیکول لکھنی پڑے گی ایک بات تو یہ ہوگی یہ ذرا مشکل چیز تھی میں آپ کو تھوڑی سی اسے ایک اور آسان مثال دیتا ہوں جہاں پہ کہ ہم اسٹوڈنٹ کی سٹی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی یہ سوچ رہی ہے یہ یونیورسٹی سوچ رہی ہے کہ ہمارے چار کیمپس ہیں تو ہمیں ایک اور سے کیمپس کھولنا چاہیے سے فار ایگزامپل کوئٹہ میں کیمپس کھولنا چاہیے یا کسی اور شہر میں ملتان میں کیمپس کھولنا چاہیے آلریڈی کیمپس جو ہیں وہ ان شہروں میں نہیں ہے تو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے اس کا ایک آسان طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جن کا میلنگ ایڈریس یا جن کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ سٹی ہے جو کہ اس سٹی سے فرق ہے جس میں وہ پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے کریں گے اس کا کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایڈریس کی ٹرانسفارمیشن کی ون ٹو مینی اور سٹی کو علیحدہ کر لیا اب آپ ان اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں سیکول کے تھرو کہ جو سے فار ایگزامپل اگر لاہور کیمپس ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ لاہور کیمپس میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا جو میلنگ ایڈریس ہے اس میں سٹی ملتان کی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ جی لاہور میں کتنے اسٹوڈینٹس ملتان کے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر یونیورسٹی یہ سوچ رہی ہے ڈسیزن لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں ہاسٹل بنایا بنایا جائے اور اگر ہم ہاسٹل بنائیں گے تو اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں آ جائیں گے یا ہمیں کتنا بڑا ہاسٹل چاہیے یا اگر ہم نے کوئی مکان کرائے پہ لینا ہے تو ہم نے کتنا بڑا مکان کرائے پہ لینا ہے یہ اس کے لیے بھی اسی کیوری کو استعمال کیا جائے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ پرابلم جو کہ بظاہر آسان لگتی ہے اس کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے جو ٹرانسفارمیشنس کرنی ہے وہ اتنی ٹریویل نہیں ہے تو انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہے اس میں میں آپ کو ایکچولی دکھاؤں گا اسکرین شارٹس بھی دکھاؤں گا میں آپ کو اور پورا پروسیس دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا جہاں پہ نیم آف دا اسٹوڈنٹ کی ون ٹو ونی ٹرانسفارمیشن کی جائے گی فادر نیم کی ٹرانسفارمیشن کی جائے گی اس میں ایڈریس کی مثال نہیں ہے لیکن یقیناً جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ ٹرانسفارمیشن کرنے سے پہلے پروفائلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ہاں ایک بات میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں وہ بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمیشن تو ہم کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ٹرانسفارمیشن کرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا ختم سے مراد ہے کہ کام ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے بعد اسٹینڈرڈائزیشن کی بھی بڑی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو نام کے ریفرنس سے مثال دی تھی مثال کے طور پہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کہ لاسٹ نیم شیخ ہے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ کچھ اور نام بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے اس سبلمس کے طور پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے لیکن اگر وہاں پہ سپیلنگز فرق لکھی ہوئی ہیں شیخ کی تو وہ تو بات نہیں بن سکے گی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ تو آپ جب آپ وہ میچ ہی نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ویئر ہاؤس میں جس کا بھی نام شیخ ہے لاسٹ نیم آپ اس کو اس سپیلنگ کو ایک کنسسٹنٹ اور سٹینڈرڈ نام سے ریپلیس کر دیں یہ ایزیئر سیٹ دین ڈن اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈس کی ایسی ایک اسٹینڈرڈ کوڈ ڈیٹا بیس چاہیے جہاں پہ نہ صرف ناموں کے اسٹینڈرڈ اسپیلنگز ہو یعنی کہ انسانوں کے ناموں کے جو کہ پاکستان کے ریفرنس سے ہے یا کسی اور ملک کے ریفرنس سے ہے بلکہ شہروں کے بھی اسٹینڈرڈ ناموں کی اسپیلنگ چاہیے آپ تبھی یہ ساری کیوریز چل سکتی ہیں ورنہ کیوریز نہیں چل سکتی تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کافی حد تک بات سمجھ آ چکی ہوگی اب جب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیب سیشن کے یہ ٹرانسفارمیشن جو ہم نے کی کیے اس لیکچر میں ان ٹرانسفارمیشنز کو امپلیمنٹ کریں گے میں آپ کو اسکرین شاٹس دکھاؤں گا جب آپ ان کو خود اپنے پی سی پہ بیٹھ کے چلائیں گے تو یقیناً بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی اور آپ کی کیوریز بھی رن ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چلتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ